گزشتہ چنے یارس کیا تھا کرنے والا بن جاتا ہے دیکھیے اللہ جل شاہ نے ہم سے جو مطالبات فرمائے ہیں متعین اور محدود مقدار ہمارے اختیار میں ہوتی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہمیں بالغ ہونے کے بعد بیس سال کی زندگی ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فجر کی تقریباً سات ہزار نمازوں کے جیسے ٹوکن دیے گئے کوپن ہوتا ہے جیسے کسی کو دیا جاتا ہے کہ ساڑھے تین سو فجر کی نمازیں ایک سال میں تقریباً تھوڑے بہت فرق کے ساتھ تو دس سال میں ساڑھے تین ہزار اور اگلے دس سال میں مزید ساڑھے تین ہزار تو ساڑھے ساڑھے تین تین اور ہزار ہزار سات ایک آدمی کو فجر کی سات ہزار نمازوں کی کا موقع اور اس کی مہلت اس کو دی گئی اس میں سے اس نے کتنی ادا کی اور کتنی اس سے رہ گئی حساب کتاب اس بات کا اس سے ہوگا کہ سات ہزار نمازوں میں سے جب حساب کا وقت آئے گا تو یہ اس سے پوچھا جائے گا کہ اس میں سے کتنی نمازیں اس کی پوری ہیں اور کتنی اس کی کم یہ جمعے کا دن ہے یہ اللہ جل شاہ نے اس امت کو بطور انعام عطا فرمایا ہے اور اس ان ان چند گھڑیوں میں کے لیے بہت ساری چیزوں کو سمیٹا ہے اب یہ دن بھی زندگیوں میں محدود مقدار میں ہر ایک کو دیے گئے ہیں ایک سال میں باون جمعے آتے ہیں تو اگر ایک شخص کی زندگی بیس سال ہے بالغ ہونے کے بعد تو گویا اس کی زندگی میں ایک ہزار جمعے کے دن آئیں گے تقریباً تو ان ایک ہزار جمعے کے دنوں سے میں سے کتنے دن اس نے واقعی جمعے کو وصول کیا اور جمعے کی فضیلت کو حاصل کی اور اس دن میں جو اللہ جل شاہ نے بیش بہا انعامات اس کے لیے رکھے ہیں اس کو وہ لے پایا یا اس نے اس کو ضائع کر دیا ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ جب دنیاوی اعتبار سے سال میں کوئی دن ہوتا ہے بعض لوگوں نے نکالے ہیں دن کہ اس دن میں سیل لگے گی سال میں ایک دفعہ یہ دن آئے گا تو اس دن آپ دیکھیں کہ کیا عالم ہوتا ہے بازاروں کے دکاندار اس کا کتنا انتظار کرتے ہیں کتنی مدت سے اس پر یہ ہے کہ اس دن کتنا رش بازاروں میں ہوتا ہے اور لوگ پورے سال کی خریداریاں اس دن میں کرتے ہیں کیونکہ اس کی جو فائدہ اور اس کی جو منفاط ہے وہ انسان کے بالکل سامنے ہوتی ہے اس کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ چیز عام دنوں میں پانچ سو روپئے کی ملتی ہے تو اس دن مجھے تین سو روپئے کی مل رہی ہے تو میں اس کو وصول کروں اللہ شاہ نے رمضان المبارک کو للت القدر کو جمعے کے دن کو اور اشرض الحجہ کو اور محرم کی دسویں تاریخ کو یہ دن اسی قسم کے دن رکھے ہیں جس میں انسانوں کو کم وقت کے اندر بہت زیادہ کچھ عطا کیا جاتا ہے لیکن اس عطا سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان میں ایک کیفیت کا ہونا ضروری ہے جس کو یقین کی کیفیت کہتے ہیں یقین ایک چیز ہے جس کو اس کا یقین ہوگا کہ یہ چیز واقعی ایسی ہے اور یہ واقعی اللہ کا وعدہ ہے اور یہ ضرور پورا ہوگا تو وہ اس کو ضرور وصول کرے گا قرآن کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو یا آمن ادارود یا رسولا کہ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے ندا اذان کو کہتے ہیں کہ جب اذان ہو میوں دل جمعہ جمعے کے دن کہ جمعے کے دن کی جب اذان تمہارے کانوں میں پڑے تو فسعو الى ذکر اللہ تو سعی کے دو معنی ہوتے ہیں سعی کا ایک معنی ہے دوڑ پڑنا جیسے کہ آپ عمرے کے بعد جو صفا مربع کے درمیان چلا جاتا ہے تیز تیز اس کو سعی کہتے ہیں تو فسعو یعنی اور دوسرا معنی صحیح کا ہوتا ہے اہتمام کرنا اس کا اس کے لیے پوری کوشش کرتا تو ذکر اللہ تو کہا گیا کہ اللہ تعالی کے ذکر کی طرف مستعدی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اور اور ایک پابندی کے ساتھ اس کی طرف جاؤ اور اس کا اہتمام کرو اور ہمارے لکھا ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز کی طرف یہ کہا جا سکتا تھا کہ آؤ جاؤ نماز کے الى الصلاه کہا کہ آؤ الى ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف تو اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جمعہ کا خطبہ جمعہ کی نماز کا حصہ ہے اور علماء نے دیکھا ہے کہ یہ جمعہ کی نماز زہر کی نماز کی جگہ پر ہے تو زہر کی نماز کی تو چار رکاتے ہیں تو جمعہ کی رکاتے دو کیوں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جمعے کی بھی چار رکاتے ہوتی ہیں جیسے زہر کی چار رکاتے کہا یہ جو دو خطبے ہیں عربی میں جو بولے جاتے ہیں جس کے درمیان میں امام بیٹھتا بھی ہے یہ دو خطبے ہوتے ہیں یہ دو خطبے جمعے کی دو کی دو نمازوں کا متبادل ہے دو رکاتوں اور جیسے دو رکعتوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے ایسے ہی دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھا بھی جاتا ہے تو گویا کہ دو رکاتے وہ دو خطبے ہیں اور دو رکاتے وہ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں جمعے کی نماز اس آیت کے بعد ایک اگلی آیت ہے جس کے مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعے کی ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی آپ کو شاید یہ بات پتا ہو کہ اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرنا اور کچھ لینا دینا یا اپنی ملازمت کا کام کرنا یا جمعے کی تیاری کے علاوہ کسی بھی عمل میں مشغول ہونا ناجائز جائز یہ مسئلہ امید ہے کہ آپ سب کو معلوم ہو اس میں تو تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کا کہ وہ کون سی اذان ہے پہلی اذان ہے یا دوسری اذان اور اختلاف اس وجہ سے ہے کہ دوسری اذان کا اضافہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی اور وہی اذان تھی جس پر قرآن نے کہا کہ اذا نودی علیہ الصلاة یوم الجمعہ فسعو الى ذکر اللہ تو پھر یہ ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں اتنا مدینہ شریف حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بہت پھیل گیا تھا اور جمعہ تو مسجد نبی میں ہی ہوتا تھا صحابہ کی مدینہ میں بعض چھوٹی مساجد اور تھیں لیکن اس میں جمعہ نہیں ہوتا تھا تو ادھر ہی جمعہ مسجد نبی میں پڑھتے تھے تو پھر حضرت عثمان غنی نے مسجد نبی سے کچھ فاصلے کے اوپر ایک اور مقام پر ایک اذان کا اہتمام فرمایا تاکہ لوگ اس کو تو اب بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ دوسری دوسری اس مراد ہے لیکن اکثر و بیشتر علماء کی رائے یہ ہے کہ پہلی اذان مراد ہے کہ پہلی اذان کے بعد انسان کو مسجد میں ہونا چاہیے تو پہلے جیسا میں نے کیا کہ ایک ہوتی ہوتی تھی تھی اور اس کے بعد پہلے نماز پھر خطبہ ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں آج کل عید کی نماز پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کی نماز پہلے پڑھا دی جاتی ہے خطبہ اس کے بعد ہوتا تو مدینہ منورہ میں قہر تھا اور لوگ بڑے احتمام سے یعنی اس بات کے انتظار میں تھے کوئی تجارتی قافلہ یمن یا شام سے آئے جو اپنے ساتھ غلہ لے کر آئے تو جو قحط کی کیفیت ہے وہ کم ہو سکے تو ایک دن جمعے اور نماز جمعہ ہو چکی ہے جسے میں نے عرض کیا کہ خطبہ نماز جمعہ کے بعد ہوتا تھا تو نماز جمعہ ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اتنے میں کر کسی دوسرے ملک سے تاجروں کا قافلہ پہنچ گیا تو یہ ایک جہاں قہد کا سا سما ہو تو وہ وہ چیز بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اٹھ کر خطبہ جمعہ سے اٹھ کر چلے گئے تاکہ جلدی جلدی غلہ خرید لیں ہو سکتا ہے کم آیا ہو قہد ہے مقدار کم ہو جو پہلے جائے گا اس کو مل جائے گا پھر ختم ہو جائے گا تو وہ چلے گئے اور کچھ جو جو سنجیدہ اور بڑی عمر کے حضرات جیسے ہوتے ہیں ظاہر ہو تو بیٹھے تھے نوجوان لوگ گئے ہوں گے تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم صرف چالیس لوگ مسجد میں رہ گئے بعض کی روایت ہے کہ ہم بارہ لوگ مسجد میں رہ گئے ایک صحابی فرماتے کہ چالیس رہے تھے میں بھی ان میں تھا جو نہیں گیا تھا تو جو لوگ چلے گئے ان کے اس جانے پر اللہ جل شاہ نے یہ صورت نازل کی جس کو سورج جمع کہتے ہیں اور اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والوں جو تمہارے کانوں میں یہ اذان پڑ جائے تو پھر تم جو میرے یہ پہنچو فساؤں الہ ذکر اللہ وذر البیر اور یہ خرید و فروخ چھوڑو اور ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے ان کو تم تعلقون اگر تم جانتے ہاں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَا جب نماز ہو جائے تو فَنْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ وَقْتَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ جب رشانوں کے فضل کو تلاش کرو مطلب اس کے بعد تمہیں اجازت ہے اگر تم کوئی خرید و فروخ کرنا چاہو اپنی ملازمتوں پر جانا چاہو اپنے کاموں پر جانا چاہو تو یہ نماز جمعہ کے اہتمام کے بارے میں آیت ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے علماء نے اس سے ایک اور نقطے کا بڑا بات کی ہے وہ کہ نے بڑا دلچسپ میں جمعے کے اہتمام میں کمی کرنے پر اللہ جم کی طرف سے ایک طرح سے اعتاب یا یہ کہیں کہ تنبیہ نازل ہوئی پورے قرآن میں اس آیت کے علاوہ جمعے کی فرضیت کے اوپر کوئی آیت موجود نہیں تو جمعہ فرض کیسے ہوا تھا قرآن میں تو کہیں اس کی فرضیت کا ذکر نہیں اور ادھر تو اس بات کا ذکر ہے کہ اس کا اہتمام کا ذکر ہے یعنی فرض پہلے سے ہو چکا ہے اور صحابہ کا معمول بھی جاری ہے اور جمعہ پڑھا بھی جا رہا ہے مدینہ منورہ میں لیکن قرآن پاک میں تو اس کے فرض ہونے کی کوئی آیت موجود نہیں ہے اس سے علماء نے کہا ہے کہ پتہ چلتا ہے یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر ہر بات کے جو قرآن کی آیت دیکھ رہا ہو یہ اس لیے غلط کہتے ہیں کہ جمعے کی فرضیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہوئی اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو خود فرضیت چیزوں کے فرض کرنے میں ان کے ان, ان کے احکامات کو بیان کرنے میں مستقل حیثیت حاصل ہے جیسے کہ قرآن پاک کو حاصل ہے وہ وحی غیر مدو جو حدیث کے ذریعے آتی ہے یہ ٹھیک ہے کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا نبی کے اوپر جو اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی تھی اس کی دو قسمیں ہوتی تھی ایک وہ ہوتی تھی جس کے بارے میں ارشاد ہوتا تھا طے ہوتا تھا کہ یہ قرآن کا حصہ بنے گی اور ایک وہ وحی ہوتی تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روز مرہ کی گفتگو میں آتی تھی جس کو ہم حدیث کہتے ہیں تو جمعہ جو فرض ہوا ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہوا ہے قرآن پاک میں اس کی آیت موجود نہیں ہے ہاں قرآن میں جمعے کے اہتمام میں کوتاہی کرنے کے اوپر اس پر اللہ تعالیٰ کا کی طرف سے تنبیہ ضرور موجود ہے کہ اس کے اہتمام میں کوتاہی کی جائے باب اللہ کے دور میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے یہ بالکل غلط اور غیر علمی مزاج ہے کہ ہر چیز پر وہ قرآن کی آیت کا مطالبہ کرتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا ماخذ ہے جیسے قرآن پاک ماخذ ہے اور آپ کی حدیث سے بھی چیزیں ثابت بھی ہوتی ہیں اس اس سے سے چیزوں کا اسبات بھی ہوتا ہے اور ان کی نفی بھی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں تو آپ ایک تو جمعے کی یہ وجوبی چیز ہے واجب جس میں کہنا چاہیے فرض نماز جمعہ ہے اس کا اہتمام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ایک چیز کی بابت فضائل بیان فرمائے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعے یا غسل کرے اچھا اب غسل تو کئی قسم کا ہوتا ہے آپ میرا خیال ہے کہ غسل میں اور نہانے کے فرق کو سمجھتے ہوں گے یہ ساس کے لوگ کہتے ہیں شاور لینا شاور لینا اور غسل کرنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ غسل کے اپنے فرائض ہیں جو پورے کیے جاتے ضرور شاور میں تو ضرور نہیں کہ وہ فرائض پورے ہو جائیں تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کا غسل کرے اور پھر کہا کہ ایسے غسل کرے جیسا کہ جنابت کے لیے غسل کیا جاتا ہے یعنی جیسا کہ فرض غسل کیا جاتا ہے اگر وہ اس اہتمام کے ساتھ جمعے کا غسل کرے تو اس غسل کے نتیجے میں اس کے ہر ہر بال کی جڑ سے بھی سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں پاک ہو جاتا ہے انسان کیوں اگر ایک تو ظاہری گناہ ہے جو اس کے فرض یعنی یہ تو ایک تمثیل ہے ایک ایک بات بتائی گئی ہے کہ اگر گناہ اس کے بالوں کی جڑوں کے اندر ہوگا تو وہاں سے بھی اللہ پاک اس کے گناہوں کو جھاڑ دیں گے جو شخص جمعے کا غسل اہتمام کے ساتھ کرے گا ہمارے ہاں بیچارے یہ لوگ جو دفتروں میں ہوتے ہیں سرکاری وقت ہے چونکہ یہ اس جمعہ میں تمام کام تو پر نہیں کر پاتے کیونکہ اس کا موقع نہیں ہوتا اگر اس دن سرکاری چھٹی ہوا کرتی تو لوگ جمعہ کا اہتمام کر کم سے کم اس جمعہ کی فضیلت کو ضرور حاصل ہوتی اب تو لوگوں کو سیدھا دفتروں سے آنا پڑتا ہے اگرچہ اس میں الحمدللہ یہ قول موجود ہے لیکن وہ صبح غسل کا اہتمام بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے فقہا کا اس میں آرام مختلف ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ غسل جمعہ اس کو کہتے ہیں جو جمعے کے لیے کیا جائے اور اسی غسل سے نماز جمعہ پڑھی جائے اس کے بعد وضو نہ کرنے کی نوبت وضو نہ ٹوٹے لیکن ایک دوسرا قول موجود ہے جو جو حضرات کے ہے یہاں بہت سارے لوگ دفتروں سے آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں کہ بعض نے فرمایا کہ اگر جمعے کی صبح بھی غسل کر لیا جائے تو اس کے بعد بے شک اس کا وضو ٹوٹ جائے اور دوبارہ وضو کر کے بھی اگر وہ جمعہ پڑھے گا تو وہ جو اس کا غسل جو اس نے صبح کیا ہے اس پر اس کو وہ فضیلت حاصل ہوگی جو جمعہ کے دن کے غسل کی فضیلت ہے اس لیے سب کو اہتمام کرنا چاہیے جو لوگ دفتروں میں نہیں ہوتے یعنی وہ نماز سے پہلے کر سکتے ہیں کہ اسی غسل کے ساتھ پھر وہ نماز پڑھے ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے جو دفتروں سے آتے ہیں جن کو آٹھ نو بجے ڈیوٹی پہ جانا پڑتا ہے لازمن ان کو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے تو وہ صبح نماز سے پہلے نماز کے بعد یا نماز سے پہلے جب بھی چاہیں تو وضو کر سکتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزوں کو اس کے ساتھ ارشاد فرمایا نماز یعنی جمعے کے دن یا اس سے پہلے کہنے کہ نماز جمعہ کے کی فضیلت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا اور زیادہ سے زیادہ اس کی نورانیت کو حاصل کرنا اس کے لیے کچھ چیزوں کو ارشاد فرمایا جس میں پہلی چیز غسل جمعہ دوسری چیز اس کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ اچھے کپڑے پہن روایات میں آتا ہے کہ جو آپ کے پاس دستیاب لباس ہو ان میں سے جو سب سے بہتر لباس ہو اس کا انتخاب کیجیے جمعے کے لیے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جمعے میں پھر لباس ہے پھر خوشبو لگانے کا اور خوشبو کے اہتمام کی وجہ یہ ہے اور اس کی اتنی فضیلت پیار ہوئی ہے کہ چونکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جیسے آپ لوگ اس پورے ہال میں کنجسٹڈ بیٹھے اس میں اگر خدا خاص ایک دوسرے کے پسینے کی بدبو انسان کو آئے تو ایک ایزا ہے در حقیقت جو اس کی حکمتیں ہیں یہ جو اس غسل کی اور یہ خوشبو لگانے کی یہ دوسرے مسلمان کو تکلیف سے بچانے کے لیے کہ جب انسان غسل کر کے آئے اور وہ خوشبو لگ دیکھیں یہ دور تو نہیں ہر جگہ ہوتا نا کہ مسجدوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں اور اس طرح کھڑکیاں ہیں اور کھلی ہوا ہے آپ اس کا بھی تصور کریں کہ انتہائی گرم علاقے جہاں پر پسینے میں انسان شرابور ہو جاتا ہے دو چار منٹ میں اور نہ پنکھا ہی چلا ہوا ہے اور نہ ایئر کنڈیشن موجود ہے اور نہ ٹھنڈک کا کوئی سامان موجود ہے اور نہ ہر جگہ ایسی ہوا منزلیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر کھڑکیاں نہیں ہوتی جہاں پر روشن دان نہیں ہوتے لوگ ضرورت کے تحت ان عمارتوں میں بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے تو وہاں اگر لوگ جمع ہو جائیں جمعے کے لیے اور نہ اس پہ جمعہ کا اہتمام ہو نہ خوشبو کا اہتمام ہو تو کتنی ایک دوسرے سے بعض اوقات اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہے یہ ایک طرح سے مسلمانوں کو ایزا سے بچانے کے لیے یہ چیزیں باقاعدہ ثواب کا باعث قرار دے دی گئی تو کہا کہ خوشبو لگائے جمعے کے دن اس کا اہتمام کرنا چاہیے خوشبو انسان لگا پھر فرمایا کہ جو جا سکے تو پیدل مسجد جائے پیدل جمعے کے لیے جانے والے کا ثواب زیادہ ہے جو پیدل رہے گا اور ہر ہر قدم پر ویسے بھی نمازوں پر پیدل آنے والوں کے لیے ہر قدم پر نیکی ہے لیکن جمعے کے اوپر پیدل جانے والوں کے لیے بڑے بیش بہا ان کے ایک قدم کے اوپر مختلف روایات کے اندر بے انتہا ثواب کا ذکر ہے کہ جو ہر ہر قدم کے اوپر ان کو ملے گا بعض روایات میں ہر قدم پر ایک سال کے گناہوں کی معافی کا ذکر ہے یہ جمعے کے دن جو شخص پیدل آئے پیدل جائے گا پھر یہ فرمایا گیا کہ سب سے پہلے جائے جو شخص نماز جمعہ کے لیے مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ایک اونٹ اللہ کے رستے میں سفر کرنے کا ثواب ملے گا جیسے اس نے ایک اونٹ کاٹ کر غریبوں اور مسکینوں کو کھلا دیا تو جو اس کا ثواب ہے وہ سب سے پہلے آنے والے ہو اور فرمایا کہ جو اس کے بعد دوسری گھڑی میں آئے گا ایک روایت میں گھڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہ اول اچھا اس کا اگر اس کو گھڑی کے معنی میں لے دیا جائے تو گھڑی اٹھارہ سے بیس منٹ کی ہوتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے پندرہ اٹھارہ منٹوں میں آنے والوں کے میں سے ہر ایک کے لیے اونٹ کا ثواب ہونا چاہیے جو مسجد میں پہلے پندرہ اٹھارہ منٹ پہ آتے ہیں دوسری گھڑی کا ذکر ہے کہ جو دوسری گھڑی پہ آئیں گے تو ان کے لیے ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب اور جو تیسری گھڑی پہ آئیں گے ان کے لیے ایک مینڈا حدیث میں آتا ہے کہ سنگوں والی بکری زبا کرنے کا اس کے لیے ان ہے اور مرغی سب کا کرنے کا ثواب ہے اور پانچویں گھڑی پہ آنے والوں کے لیے انڈا سب کا کرنے کا ثواب ہے یہ حدیث میں حدیث میں آتا ہے پھر کچھ آداب اور بیان کیے گئے اس کے آئے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آنے والا جمعے کے لیے آنے والے کو خاص طور پر عام نمازوں میں ہوتا ہے جمعے میں وقت زیادہ ہوتا ہے کہا کہ لوگوں کے کندھے نہ پھلان پھلانگے کندھوں پر سے گزر کر نہ آئے اس بارے میں ایک بڑی سخت روایت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ترمیزی اور ابن ماجہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن جامع مسجد میں جانے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگے گا تو اس سے جہنم کی طرح کا پل بنایا جائے گا جہنم کی طرف کے لوگ اس کے اوپر سے گزر کر جہنم میں بھیجے جائیں گے کہ جیسے اس نے دنیا کے اندر لوگوں کے اوپر سے گزر کر آیا تو قیامت میں اس کو پل کی طرح کر دیا جائے گا اور جہنمیوں کو اس کے اوپر سے گزار گزار کر جہنم کی طرف بھیجا جائے گا سخت بھائی کسی کو تکلیف نہ ایزا نہ بعض لوگ دو لوگوں کے درمیان آ کر اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ دونوں کو اس شکل پہ ڈال دیتے ہیں جو ان کے دائیں ہوتے ہیں اور جو ان کے بائیں ہوتے ہیں جمعے کے دن اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے بعض لوگ آتے بہت دیر سے ہیں لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مین ہال میں آ جائیں تو بعض اوقات کسی کے بالکل اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں یا کسی کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس اگلے بندے تو جمعے پہ یہ بہت اہتمام ضروری ہے کہ کیونکہ حدیث شریف میں جتنے فضائل قیام کیے گئے ہیں اس کے ساتھ یہ شرط لگائی گئی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یہ کسی کو ایزا نہ دے شرط یہ ہے جو میری فضیلت کے حصول کے لیے تو دوسری اس میں یہ آیا کہ وہ آ کر جہاں اس کو جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے تیسری بات یہ فرمائی کہ خاموش رہے خطبے کے دوران بالکل خاموش رہے حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بعض پرانے زمانے میں یہ قالین تو نہیں ہوتے تھے تو مسجدوں میں صفوں کی جگہوں پر کنکریاں بچھائی جاتی تھی فرمایا کہ ان کنکریوں سے نہ کھیلے بعض لوگ ہوتے ہیں نا آپ نے تو ایک کنکری اٹھائی دوسری اٹھائی ایک نیچے پھینکی دوسری نیچے پھینکی نیچے کچھ شغل کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم تو کہا کوئی اور شغل نہ کرے بالکل توجہ یکسوئی کے ساتھ خطبے کو سنیں اور کہا کہ اگر کوئی بندہ کوئی شغل کر رہا ہے تو دوسرا اس کو یہ بھی نہ کہے کہ چپ کر یعنی یہ بندہ خود کر رہا ہے تو اس کو تو جمعے کی فضیلت اس کی تو گئی تو کہا کہ جو حدیث شریف آتا ہے کہ جس نے آنے کے بعد ادھر ادھر مشغولیت کی اس کو جمعے کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی خطبے کے طور تو اگر کہا کہ کس نے کسی نے اس کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ بھائی چپ کر جاؤ یا نہیں کرو تو کہا اس نے بڑا لغف کام کیا حدیث میں آتا ہے لغف کام کیا فضول کام کیا اس بندے نے اس نے اس کے جمعے کی وجہ سے اپنا جمعہ بھی خراب کیا اس قدر اہتمام ہے اس بات کا کہ اس دوران مسلمان

اس کا احساس انسان کی ہر ہر چیز سے ہوتا ہو کہ آج یوم جمعہ ہے اور مجھے اس کی زیادہ سے زیادہ فضیلت حاصل کرنی ہے اس کرنا ہے اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جب جائے جمعے کی طرف اور آنا آنا شروع کر دے تو کہتے ہیں کہ جب فرشتے مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں روایت اور یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے اور کہا کہ یہ آنے والوں کے نام نوٹ کرتے ہیں ان کے پاس رجسٹر ہوتا ہے فرشتوں کے پاس اور جمعے کی حاضری لگا رہے ہوتے ہیں اٹینڈنس جیسے ہوتی ہے بدی شریف کہا تھا کہ جب خطیب اپنی جگہ سے نکل کر ممبر کی طرف چل دیتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر بند کر دیتے اور اس کے بعد آنے والوں کے نام نہیں لکھتے اور خود آ کر مسجد کے میں خطیب کے سامنے مسجد میں آ کر دروازے پر ہوتے ہیں تو اندر آ کر وہ بھی خطبہ سننے کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں یعنی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں ورنہ وہ دروازے پر ہوتے ہیں شروع میں اور پھر وہ آ کر خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں اس کے بعد آنے والوں سے جمعے کی فضیت تو ادا ہو جائے گی فضیلت حاصل نہیں ایک فضیلت جمعہ اور ایک فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے تین جمعے بغیر کسی عذر عذر کے جمعہ چھوڑنے کا کیا ہے بیماری ہے سفر ہے مسافر پر جمعہ نہیں ہے خواتین پر جمعہ نہیں ہے بیمار پر جمعہ فرض نہیں ہے اگر بیمار ہے تو اپنے گھر میں ضرور پڑ سکتا ہے اگر وہ سے چل کر نہیں جا سکتا لیکن فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے تین جمعے اس نے نہیں ادا کیے تو اس کے دل پر اللہ جل شاہوں کی طرف سے ایک مہر لگانی چاہیے دل پر مہر کا کیا مطلب ہوتا ہے دل پر مہر کا مطلب یہ ہے کہ اس دل پر پھر خیر کی بات اثر نہیں کرتی دنیا جہان کی نصیحت اس کے سامنے آپ کرتے رہیں پورا کا پورا قرآن اس کو پڑھ کے سنا دیں ہزاروں حدیثیں اس کو پڑھ کے سنا دیں اس کا دل ٹس سے مس نہیں ہوگا یہ دل کی کساوت ہے جو دل پر مہر ہے اور تین جمعے چھوڑنے والے کے اوپر یہ لگ جائے حدیث شریف کا تو ایک تو یہ کہا کہ یہ تو نماز جمعہ کی کے اہتمام کی بات ہوگی اس میں ضروری ضروری باتیں تھیں میں نے آپ کو بتا دی اور یہ ساری کی ساری احادیث کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کے ساتھ جوڑ کر کچھ اور بھی بیان فرمائی خصوصیت کے ساتھ جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جمعے میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو مطلب جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو آپ کی آپ کا تو جسد مبارک شاید دیگر گردوں کی طرح زمین میں بوسیدہ ہو جائے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے آپ کا درود پڑھا ہے جو آپ کو پہنچایا جائے گا آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد کہ ان اللہ حرم الارض ان اجساد الانبیاء اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے کہ نبیوں کا جسم صحیح سالم موجود ہوتا ہے اور یہاں سے جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتوں کے ذریعے اللہ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک اس کو پہنچا دیتے ہیں اور روزہ مبارک پر روزہ شریف پر جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ خود سنتے ہیں بلکہ جس کو چاہتے ہیں اس اس کو کا جواب بھی نائد فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن میرے کثرت سے یہ خاص دن ہے بعض روایات میں اس اہتمام کے بارے میں کہ کس طرح ہو بعض حضرات کی تو یہ رائے بھی ہے کہ جمعے کے دن جو اور کے دن جو شریف پڑھا جاتا ہے براہ راست سنتے ہیں اور باقی دنوں میں فرشتے پہنچاتے ہیں لیکن اہل سنت الجماعت کے ہاں جو متفقہ بات ہے وہ یہ ہے کہ دور سے درو شریف پڑھنے والے کا درود اللہ جل شاہ فرشتوں کے ذریعے آپ کی خدمت میں پہنچوا دیتے ہیں اور قریب سے روزہ شریف کے اوپر بعض نے لکھا ہے کہ قریب سے کیا مراد ہے کیا مواجہ شریف مراد ہے مواجہ روزہ مبارک کے سامنے بعض نے لکھا ہے کہ نہیں جو بھی حدود ہوگی مسجد نبوی کی اس میں کہیں سے بھی کوئی کھڑے ہوئے درو شریف پڑے گا وہ نبی سے سمت براہ راست پہنچے گا اور آپ اس کو سماعت فرمائیں گے اس سے بڑی بات آپ سوچیں کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کی لبوں سے درود نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو سن رہے یا جو اس کے نام کے ساتھ پہنچایا جائے اگر میں نے درود شریف پڑھا جو فرشتے پیش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تو بتائیں گے کہ عدنان ابن عبداللہ نے آپ کے درود شریف کا تحفہ دے جائے رسول اللہ کتنی بڑی چیز ہے کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے لیے یہ تحفہ ہے یہ ہم اگر اس سے محروم ہو جمعے کے دن واقعی معرومی ہے یا نہیں کہ درست جمعہ پورا گزر جائے اور ہمیں درست شریف پڑھنے کی توفیق ہی نہ ملے ہم موقع ہی نہ ملے اس بات اور خدا جاری زندگی کتنے جمعے اس طرح گزر گئے ہم نے اللہ کو دیکھا کہ جمعے کے دن اتنی بڑی بڑی مقدار میں کسی کا معمول بیس ہزار دفعہ پڑھنے کا ہے کسی کا معمول تیس ہزار دفعہ پڑھنے کا ہے ہر ایک نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی مقدار متعین کی ہوتی کہ میں اس جمعے میں اتنا درست ان انشاءاللہ پڑھوں گا تو ایک تو آپ لوگ یہ نیت کر لیں کہ ہر جمعے کے دن اپنے لیے کردار متعین کر لیں کہ میں انشاءاللہ شاء جمعے کے پورے دن میں صبح سے لے کے شام تک مغرب کی نماز سے پہلے پہلے مغرب پر جمعہ ختم ہو جاتا ہے مغرب کی نماز سے پہلے پہلے میں اتنی مقدار میں شریف ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ آخری بات اور وہ یہ کہ صحابہ نے فرمایا کہ بے شمار صحابہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے ایک ایسا وقت آتا ہے جس کو ساعت اجابت کہتے ہیں ساعت گھڑی کو کہتے ہیں اور اجابت قبولیت کو کہتے ہیں اس کو قبولیت کی گھڑی کہتے ہیں کہ اس گھڑی پہ جس نے جو دعا مانگی اللہ شاہر قبول فرما لیتا ہے اب یہ گھڑی جمعے میں ہے اور یہ اسی طرح اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں جیسے شب قدر کی تعین کے بارے میں روایات مختلف ہیں اس قسم کی چیزوں کو متعین کر کے نہیں بتایا جاتا تاکہ لوگ پھر اس متعین چیز پر جم جائیں گے باقی اوقات کو چھوڑ دیں گے اس کو ایک لمبے وقت کے حصے میں جاتا ہے تاکہ لوگ پورے دن میں اس کو تلاش کریں اور اس کا اہتمام کریں تو مختلف روایات ہیں دو صحابہ ایسے ہیں جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں مسلمان تھے احبار اور عبداللہ ابن سلام یہ دونوں تورات کے بہت بڑے عالم تھے یہ فرماتے ہیں کہ تورات میں بھی جمعے کی اس گھڑی کا ذکر ہے اور تورات میں جو اس گھڑی کا ذکر ہے جمعے کی وہ جمعے کی آخری ہے جب جمعہ جا رہا ہوتا ہے یعنی مغرب کی نماز سے پندرہ بیس منٹ پہلے وہ کہتے ہیں اس گھڑی تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ یہ وہ والی گھڑی ہے آخری قبولیت والی گھڑی جمعے کے آخر تو عبدالعزد ابو حیران رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں اس پہ اشکال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس گھڑی کو پائے اور نماز میں مشغول ہو تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے تو وہ گھڑی تو نماز کا ٹائم نہیں ہے اصل سے لے کے مغرب تک تو نماز نہیں ہوتی نوافل کا وقت نہیں اصل کی نماز ہو چکی ہوتی ہے تو عبداللہ علیہ السلام نے عجیب جواب دیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہو وہ ایسا ہے جیسا نماز میں تو کہا جو مغرب کے لیے آ گیا ہے اور اس گھڑی کو مسجد میں پا لیا ہے نماز مغرب کے انتظار میں ہے تو حکمن تو وہ بھی نماز نہیں اس سے اس, اس روایت کا اس میں اختلاف نہیں واقع ہوتا کہ وہ گھڑی ہے یعنی بعض حضرات کی رائے یہ ہے اس میں کوئی چالیس پینتالیس اقوال ہیں کہ یہ کون سا وقت بعض کی رائے یہ ہے کہ خطیب کے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں داخل ہونے سے لے کر نماز جمعہ کے اختتام تک یہ اس وقت کے اندر وہ گھڑی موجود ہے جو ابھی چل رہا ہے بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ جمعے کی رات میں کے وقت کی کی گھڑی ہے اور بعض رائے یہ ہے کہ یہ جمعے کی اشراق کے وقت کی کی گھڑی ہے بعض کہتے ہیں کہ فجر نماز کے بعد کی گھڑی ہے بعض کہتے ہیں کہ جو امام دو خطبے دیتا ہے ان دو خطبوں کے درمیان جب وہ بیٹھتا ہے یہ وقت اس دعا کا ہے جو دل میں کرنی چاہیے زبان سے نہیں بعض کہتے ہیں نماز جمعہ کا جب سلام پھیلا جاتا ہے اس کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ گھڑی اس اس وقت کے اندر ہے تو مختلف اس کے بارے میں اقوال ہے لیکن ان سارے اقوال میں سے جو سب سے مضبوط قول سمجھا جاتا ہے جس پر سب سے زیادہ حضرات کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے غروب آفتاب سے پندرہ بیس منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ وقت خاص دعاؤں کے لیے ویسے جمعے کی اثر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اگر کسی کو توفیق ملے تو یہ گھنٹہ سوا گھنٹہ یہ خالص دعاؤں کا ہے گھروں میں خواتین کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیں مردوں کو مسجد میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں پر بھی ہو اس وقت کو دعاؤں کے لیے خاص طور پر مخصوص کر دینا چاہیے تو یہ جو جمعے کا دن عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جمعے کا دن مسلمانوں کو ایک نعمت کی صورت میں دیا گیا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تفصیلات اس کی بیان فرمائی ہیں اللہ جل شاہ مجھے اور آپ کو اس دن کی برکتیں بھی ادا فرمائے اور اس دن میں کی جانے والی دعاؤں قبول فرمائے الحمد للہ العالمین